حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم مخابرہ پر عمل کرتے تھے اور اس میں حرج نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ ہم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا یہ فرمان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو ان کی بات سن کر ہم نے مخابرہ ترک کر دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچاس